حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا اسے پیروی کرنے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا اس سے ان کے و ثواب میں کمی نہیں آئے گی اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے پیروی کرنے والوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا اس سے ان کے گناہوں میں کمی نہیں آئے گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو چھ